نہیں نہیں تم جہاں بھی آپ احتکاف کریں مگر نمازوں کا خیال رکھیے جی ہاں احتکاب تو کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ اصل میں دونوں بتاؤں میں آپ کو ہوتا یہ ہے کہ مکہ میں ثواب زیادہ ہے ایک کا ثواب ایک لاکھ اور وہاں کا ثواب پچاس ہزار تو آدمی ترجیح دے کے مکہ میں کیا جائے اس کا ثواب جو ہے وہ ایک لاکھ کے برابر اچھا یہ بتائیے کہ مکہ انسان تو خطاؤں کا پتلا اس سے غلطیاں ہوتی خطائیں ہوتی اگر مکہ میں ایک خطا ہوئی تو ایک لاکھ خطا ہے ایک جھوٹ بولو ایک لاکھ جھوٹ ہے ایک نماز چھوڑو تو ایک لاکھ نمازیں چھوڑیں یہ ہے نا مدین منورہ میں ثواب تو کم ہے کہ پچاس ہزار لیکن کوئی گنا کرے تو گنا ایک ہے وہ پچاس ہزار نہیں ہے اب سودا آپ کی جھولی میں جس کا چاہے انتخاب کر لو